اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا